دیکھیے سورہ یوسف میں ایک بہت انوکھی بات رہے سوچنے کی آپ غور کے ایک خواب دیکھتا ہے بادشاہ جس کو کہ وہاں کے جو ماہرین ہیں کہتے ہیں کہ تو ازغاس و حلام ایسی بیکار خواب ہے اور یوسف اس کی ایک تعبیر بتاتے ہیں اس تعبیر کو سن کر اتنا بڑا آفر دے دینا ابھی یہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ حضرت یوسف کی تعبیر صحیح ہے ابھی کہا ہوا تھا وہ تو فیوچر میں تھا وہ ایک خواب کی جس کو کہ دوسرے لوگ وہ کر دیا تھا کچھ اس خواب میں کچھ نہیں ہے ہر جو اس کے ایک تعبیر بتائی تو کیسے ایسا ہوا کہ تعبیر ابھی ایکچولا کہاں ہوئی ہے تو فیوچر میں ہوا اور بادشاہ اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے اتنا بڑا آفر دے دیا کہ پورے ملک کا اس زمانے میں دیکھ اگریکلچر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ دے دیا ان کے حوالے اور بابل میں بہت صحیح الفاظ ہیں کہ only in regard to the throne every greater than you سب کچھ تو اس میں اس میں دیکھیے ایک بہت بڑا راز ہے اس راز کو سمجھیے وہ راز یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ پر پورے اتر چکے ہوں گے نا جب آپ ٹیسٹ کو پورے اتر چکے ہوں گے تو خدا کسی چھوٹی سی چیز میں بہت بار آپ رزلٹ دے دے گا وہ بادشاہ نے بولا تھا وہ اللہ نے بلوایا تھا اس کو اللہ کو ایک رحمت دینی تھی ایک نصرت دینی تھی تو بادشاہ کے ذریعے دلوایا ورنہ بہت انوکھی بات ہے کہ ایک آدمی ابھی قید خانے میں تھا ابھی غلام تھا ابھی یہ تھا ایک ایک تعبیر بتا رہا ہے اور چیز پیش کر اس کو دے دیا عہدہ تو اللہ نے بادشاہ کے مائنڈ میں اس کو اتنا بڑا بڑا بتایا اتنا زیادہ اس کو اس کے مائنڈ میں ڈالا کہ وہ اتنا زیادہ تصور ہو گیا اس کا وہ نہرقت تاثر نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ وہ اتنا متاثر کیوں ہو گیا کوئی ریزن نہیں ہے کیونکہ ان کی جو ہسٹری تھی وہ ہسٹری تو یہ تھی کہ گاؤں کے ایک آدمی اور سلیب کے طور پر وہاں پہ بیچا گیا اور اس کو پکڑا گیا اس پہ الزام لگا کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا تو کوئی حیثیت نہیں صرف ایک خواب کو سن کر کے وہ کہتا ہے کہ تم مصر کا سارا انتظام تمہارے حوالے تو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب مدد دینا ہوگا اللہ کو تو وہ پتھر میں پانی پیدا کر دے گا وہ مٹی کو ہرا بھرا کر دے گا وہ دشمن کے اندر بھی آپ کی دوستی کا روپ پھونک دے گا اگر آپ ٹیسٹ پر پورا اتر چکے ہیں تو آپ کو خوب انحص ہو جائے صرف ہو جائے گا قرآن میں ہے کہ یہی بات قرآن میں موجود ہے دوسری آیت میں ہاں یعنی وہاں سے دے گا اس کو مدد جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا یہ تو ہے ویزو ہو بینحس ہو لایا یعنی وہاں سے اس کو مدد دے گا جہاں اس کو گمان نہیں جا سکتا یعنی ہر تو نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ایک خواب سن کر کے بادشاہ اتنا زیادہ خوش ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی آفر دے دے گا تو اگر آپ ٹیسٹ پہ پورے اتریں تو خدا پتھر میں پانی پیدا کر دے گا مٹی پہ سرسبزی ڈال دے گا آپ کے دشمن کو آپ کا دوست بنا دے گا اس میں یہ سبق ہے